بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چالیس اصل زمانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مغفرت اور توفیق کا سوال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ ہی گناہ سے بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارے گناہ بے شمار ہماری غفلتیں بے کنار ہمارے اعمال بہت تھوڑے ہماری عمریں بہت چھوٹی قبر سامنے ہے ہاتھ خالی ہیں حساب منتظر ہے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالنے کو کچھ نہیں رجب گزر گیا شعبان آ گیا رمضان آنے کو ہے مگر ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے دنیا کی فکریں اپنی صحت کی فکریں گناہوں کی سوچیں فضول منصوبے ناجائز خواہشات یا اللہ ہمارا کیا بنے گا یا اللہ میرا کیا بنے گا یا اللہ رحم یا اللہ معافی یا اللہ رحم لا حول ولا قوت الا باللہ آج کی تاریخ رات کے سوا بارہ بج رہے ہیں یہ رات بھی گزر جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی زندگی کی ایک رات اور ختم عرب و حجاز میں آج شعبان کی پہلی رات جبکہ ہمارے ہاں رجب کی آخری رات ہے یعنی تاریخ بنی تیس رجب سن چودہ سو انتالیس ہجری شمسی تاریخ کا وقت بھی رات بارہ بجے الٹا گیا وہ ہے سترہ اپریل دو ہزار اٹھارہ دن منگل کا ہے اور موسم گرم ایک بار پھر سب مسلمانوں کی منت کرتا ہوں کہ ہجری مہینے یاد کر لیں روز کی تاریخ اور سن بھی یاد رکھا کریں اب گھڑی بھی ہوتی ہے اور موبائل بھی ایک جگہ شمسی تاریخ لگا لیا کریں تو دوسری جگہ قمری ہجری ہر ہجری مہینے کا آغاز اور اختتام بھی یاد رکھا کریں یہی تو ہماری زندگی ہے اور یہی ہمارا سرمایہ پیسے ہم گن گن کر رکھتے ہیں اور گن گن کر خرچ کرتے ہیں وقت تو پیسے سے زیادہ قیمتی ہے اسے بھی گن گن کر پھونک پھونک کر استعمال کرنا چاہیے صبح صادق کب ہوئی سورج کب نکلا غروب کتنے پر ہوگا یہ سب ہمیں روزانہ معلوم ہونا چاہیے ہم اپنے زمانے یعنی وقت کی قدر کریں تو زمانہ اور وقت بھی ہماری قدر کرے گا ہم وقت کو فضول اڑائیں گے تو ہم خود ہم اڑ جائیں گے بکھر جائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلو وہ بالکل غلط کہتے ہیں ہم نے جس زمانے کے ساتھ چلنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے دس سال مکی اور تیرہ سال مدنی بس وہی اصل زمانہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ چلے گا وہی کامیاب ہوگا وہی ترقی پائے گا اور جو اپنے زمانے کے ساتھ چلے گا وہ خسارے میں جائے گا اپنے زمانے کو ہم نے اپنے ساتھ چلانا ہے اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوڑنا ہے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ کو زمانے کے ساتھ چلنے کا خسارے والا سبق پڑھا رہے ہیں زمانہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ہر روز رنگ بدلتا ہے بہرحال اپنے دن گن گن کر گزاریں اپنے گھنٹے اور منٹ شمار کر کے ہوشیاری کے ساتھ گزاریں یہ بہت قیمتی نوٹ ہیں ان کو ضائع نہ کریں بدھ کے دن سے شابان کا مہینہ شروع ہو جائے گا فوراً معلوم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شابان کیسا تھا پھر اپنے شعبان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان جیسا بنانے کی حت الوسع کوشش کریں ویسا تو کبھی بھی نہیں بن سکتا مگر پیروی تو انہی کی کرنی ہے اور جس قدر ہو سکے اتباع بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی شعبان کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ آئی ہیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں اور نسائی وغیرہ دیگر کتب احادیث میں بھی جب اللہ تعالی ہمیں شعبان دے رہے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں ہر معاملے میں اعلیٰ رہنمائی فرمانے والے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائے ہیں تو پھر ہم محروم کیوں رہیں آئیے توفیق مانگتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ شہد جیسے میٹھے شاہ جی کی سنیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو چار فرزند عطا فرمائے چاروں ماشاء اللہ ایک دوسرے سے بڑھ کر چاروں ہی علم کے دریا علم کے چشمے مگر ذائقہ الگ الگ ان میں جو بڑے حضرت ہیں ان کا علم انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے مزاج کے بہت میٹھے اور فیض بہت عام حضرت شاہ عبدالعزیز حدیث و تفسیر کے امام اور زمانے کے نباز ہمارے مجاہد سید بادشاہ سید احمد شہید رحمہ اللہ انہی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مرید تھے جبکہ تربیت ان کے چھوٹے بھائی حضرت شاہ عبد القادر سے پائی دل چاہ رہا ہے اور قلم بھی لپک رہا ہے کہ اس مبارک خاندان کے بارے میں مزید لکھتا چلا جاؤں مگر موضوع آج کچھ اور ہے ہم سے نیک اعمال ہوتے نہیں اور گناہ چھوٹتے نہیں اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات لکھنی ہے فتحو عزیزیہ کے نام سے کچھ حضرات نے حضرت شاہ صاحب کے بعد فتح تحقیقات اور ملفوظات جمع کر دیے ہیں چھ سو اکتیس صفحات کی یہ کتاب اردو میں کراچی سے ایچ ایم شہید کمپنی نے شائع کی ہے اس کتاب کے صفحہ دو سو چار سے ایک سوال اور اس کا جواب نقل کر رہا ہوں سوال کس چیز کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے جواب اس مقصد کے لیے یہ مفید ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھیں اور نفی اس بات کلم توحید لا الہ الا اللہ کی اور اس کا ضرب شد و مت کے ساتھ قلب پر لگاتے رہیں اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح و شام پڑھا کریں یعنی ان امور سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے جواب کی تشریح چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شابان کو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بنایا ہے اور شابان کے مہینہ میں ہر مسلمان کے پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں یعنی شابان اعمال کی پیشی کا سالانہ امتحان ہے شابان اچھا گزر جائے تو رمضان المبارک بہترین نصیب ہوتا ہے اور رمضان المبارک بہترین مل جائے تو پورا سال اچھا گزرتا ہے اور یوں ہمارا زمانہ ہماری عمر اور ہمارے اوقات کام کے بن جاتے ہیں مگر شیطان یہ راز جانتا ہے اس لیے وہ شابان میں غفلت کے حملے کرتا ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کو اچھی طرح نہ پا سکیں خود حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں جتنے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے اس کی کیا حکمت ہے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب و رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں حالانکہ اسی مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں اب شیطانی غفلت کا خاتمہ کس طرح ہو حضرت شاہ جی نے تین وظیفے ارشاد فرما دیے نمبر ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت نمبر دو لا الہ الا اللہ کی کثرت اور اہتمام نمبر تین معوضتین تین کا صبح و شام اہتمام یہاں پہلے ایک بات یاد رکھیں شعبان کے اصل اعمال دو ہیں نمبر ایک زیادہ تلاوت نمبر دو زیادہ روزے ہم جب شعبان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ روزے نظر آتے ہیں اس اعتبار سے شعبان کے روزے بہت اہمیت والے بن گئے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وما رأيته اکثر اکتر اور سیام فی شعبان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وکانہ حب سوم علیہ فی شعبان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب روز شعبان کے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن یسوم من السنت شہرن تامن الا شعبان یسی برمضان رمضان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملاتے تھے اس روایت سے کے متعلق حضرات محدثین کا فرمانا ہے کہ مراد اس سے اکثر شعبان کے روزے ہیں کہ شعبان کے زیادہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے شعبان کا دوسرا اصل عمل قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے چنانچہ صلف صالحین کو اس کا بہت صلف صالحین اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور شعبان کو شہر القراء یعنی قاریوں کا مہینہ کہتے تھے کئی حضرات کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور شابان کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے تدبر میں گزارتے اب یہ دو عمل ہمارے لیے آسان ہو جائیں اس کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا وظیفہ بہترین ہے نفس کے سرکش گھوڑے کا رخ موڑنے کے لیے اور نفس کی سستی کو دور کرنے کے لیے ہم چند دن کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں کم از کم ایک ہزار تا تین ہزار اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ورد اور بساویس اور برے اثرات کے خاتمہ کے لیے صبح و شام کثرت سے معوضتین کا ورد مجاہدین کرام محاذوں پر اس کا اہتمام کریں اور اہل دعوت بھی اپنا کچھ وقت نکالیں اور دیگر مسلمان بھی ہوشیار و فکر مند ہو جائیں اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیدار ہیں وہ شعبان میں اپنے روزوں اور قرآن مجید سے تعلق بڑھانے کی ترتیب بنا لیں انشاءاللہ ان دو اعمال کی برکت سے ان کے لیے باقی نیکیاں بھی آسان ہو جائیں گی مبارک ہو الحمد للہ جماعت کے زیر اہتمام دورات تفسیر کی ترتیب جاری ہے آخری مرحلے کے دورات تفسیر شعبان میں ہوں گے اس سال تقریباً چون مقامات پر یہ مبارک دورے رکھے گئے ہیں جن میں سے بائیس مقامات کے دورے انشاءاللہ شعبان میں ہوں گے یوں الحمدللہ یہ دورے پڑھانے اور پڑھنے والوں کو روزانہ کئی گھنٹے قرآن مجید کا قرب نصیب ہوگا اور قرآن مجید کا قرب اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت ہے ان دورات میں تلاوت بھی ہوتی ہے اور ترجمہ بھی فہم بھی ہوتا ہے تفہیم بھی تذکیر بھی ہوتی ہے اور تدبر بھی اس لیے ان دوروں کو اپنے لیے سعادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی نعمت سمجھیں اخلاص اور ذوق کے اخلاص اور ذوق و شوق سے پڑھیں اور پڑھائیں اور ان اوقات کو اپنے لیے سرمایہ آخرت بنائیں ان دوروں کو معمولی نہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور تقرب کا بہترین ذریعہ ہیں یہ احیاء فرائض کی تحریک کا حصہ ہیں اور یہ علم کو عمل سے جوڑنے کا ذریعہ ہے بندہ کی طرف سے تمام پڑھانے اور پڑھنے والوں کو مبارکباد شعبان کے دیگر اعمال فرائض کا اہتمام رمضان المبارک کے لیے فقراء و مساکین کو شعبان کے آخر میں اموال و سامان کی فراہمی زکوٰۃ کی خصوصی فکر امت مسلمہ کے ساتھ مکمل ہمدردی اور یکجہتی مجاہدین اور اسیران اسلام کے لیے دعا خصوصاً قنوت نازلہ کا اہتمام اپنے مسلمان رشتہ داروں اور دیگر مسلمانوں کو معاف کرنا اور ان سے معافی لینا اور اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک کرنا اور اہل جماعت کا